یقین رکھو کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے پھر توبہ نہیں کی ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آگ میں چلنے کی سزا دی جائے گی